جب تک ابھی آج ہم ہماری نماز بھی اصل میں یہاں پر پونے آٹھ ہو گئی ہے تو اگر میں ساڑھے سات بجے سبق شروع بھی کروں تو صرف پانچ ایک منٹ کے لیے دس منٹ کلاس لوں گا پھر اس کے بعد بند کر کے اس کے بعد پھر جانا پھر تھرڈ ٹائم میں نے کہا کہ چلے ایک ہی دفعہ ہم سوا آٹھ شروع کر دیا کریں تاکہ جن ساتھیوں کے پیپر بھی ہیں ان لوگوں کا بھی حرج نہ ہو ہو اور وہ سوا آٹھ بجے ہی آ جایا کریں سوا آٹھ سے انشاءاللہ اللہ ہم آٹھ پینتیس تک یا اتنا آٹھ چالیس تک ابھی جب تک ان کے پیپر چل رہے ہیں اس وقت تک ہم کر لیں گے آٹھ پینتیس تک کچھ کر لیں گے ساڑھے آٹھ بجے بات میرے خیال میں کلاس شروع ہو جاتی ساڑھے آٹھ بجے تو اس وقت تک ہم انشاءاللہ اللہ کر لیا کریں گے ابھی یہ ان شاء اللہ جو چند دن ہے بس اس کے بعد باقاعدہ اپنی ترتیب سے ان شاء اللہ ہمارا شروع ہو جائے گا دوبارہ سے ٹائم جو ہے <coughs> اس وجہ سے میں نے آج تھوڑا سا وہ کر دیا میں نے کہا کہ تھری جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بات چل رہی تھی فصل نمبر پانچ سے فصل نمبر پانچ اور اس کے اندر سے عربی کے حوالے سے ہم نے میں نے کہا کرنا ہے سوال نمبر چھ تھا فصل نمبر پانچ کے اندر سوال نمبر چھ ذیل کے جملوں کو عربی میں ادا کرو تم لوگ لکھو کتاب یکتبو لکھنا ہوتا ہے اب تم لوگ لکھو امر ہے اس کی عربی کیا ہونی چاہیے تم لوگ لکھو تم لوگ لکھو کتبہ یکتبو ہوتا ہے حمزہ وصلی مقصور آنا چاہیے یا مضموم آنا چاہیے ایک تبو ہوگا یا اکتبو ہوگا اکتبو ہونا چاہیے یا اکتبو ہونا چاہیے بھائی کتب یکتبو ہے ہاں اکتبو ہونا چاہیے نا اس نے تو بات بتائی تھی کتب یکتبو آئین کلمہ مجموع اور مظاہرے کے اندر اس لیے اکتبو تم لوگ ضرور لکھو لوگ ضرور لکھو وہی دیکھیں اب وہ ضرور کمانا آ گیا تم لوگ ضرور لکھو سکیلا بنائیں چاہے خفیفہ بنائیں کوئی ایک بنا دیں تم لوگ ضرور لکھو اکتبو ہی ہے نا اس کے آگے آپ نے کیا کرنا تھا آپ کو پتا ہے جب سکیلا بناتے تھے تو کیا کام کیا کرتے تھے سکیلا بنا جی چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور پرہیز کریں چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور پرہیز کریں اب دیکھیں چاہیے لی لی کا کچھ آنا چاہیے لی یج یج تانی سے سیکنڈ والا نہیں سنا تھا تم لوگ ضرور لکھو تم لوگ ضرور لکھو تو اکتبو تھا نا اس اکتبو سے سکیلا یا خفیفہ کیا بنے گا اکتبنا یا اکتبن اکتبنا یا اکتبن یہ بنے گا ٹھیک ہے آگے چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور پرہیز کریں سب عورتیں تو کیا آئے گا لیج تنب نان لیج نان کا تنب نان آگے تو ایک عورت چھوڑ تارا کا یت روپ ہوتا ہے چھوڑنا تارا کا یت روپ ہوتا ہے چھوڑنا تو تو ایک عورت چھوڑ تو اب آپ ذرا کریں ذرا تارا کا یت روپ سے امر بنتا ہے سے کی گردان کریں تو کیا بنے گا تو ایک عورت چھوڑ اترک اترکا اترکو اترکی اترکی اترکی اترک اترکا اترکو اترکی افلی کی طرح افل افلا افلو افلی ہے نا تو لیکن افل تو وہ تو وہاں پہ تو یہ تھا لیکن یہاں پہ تارا کا یت ہے تو کیا آ جائے گا اترکی چاہیے کہ وہ دو عورتیں سنیں چاہیے کہ وہ دو عورتیں سنے سمے یسماؤ سے لی شروع میں آئے گا لی تو چاہیے کہ وہ دو عورتیں سنیں امر ہے سادہ امر ہے چاہیے کہ وہ دو عورتیں سنیں تو کیسا کیسے آئے گی لی یسما لی لسماؤ جی بات چل رہی تھی چاہیے کہ وہ دو عورتیں سنیں سے چاہیے کہ ہم ضرور چھوڑیں طرح کا یت رکو ہوتا ہے ہم ضرور چھوڑیں ضرور کا معنی آ گیا چاہیے کہ ہم ضرور لی آئے گا اور نون سکیلا آخر میں لے آئے یا نون خفیفہ لے آئے چاہیے کہ ہم ضرور چھوڑیں ترا کا یا نت نہیں ہو سکتا یا یا ترک اسے تم سب عورتیں سنو سمے یش موس تو تسماؤ سے کوئی وہ بنے گا تم سب عورتیں سنو صرف امر سادہ امر ہے سادہ امر ذکیلا خلیفہ نہیں ہے تم سب عورتیں سنو تو کیا آئے گا سمے یس ماؤ سے اسما آئے گا اسما اب اسما سے بنائیے تم سب عورتیں سنو اسما اسما اسماؤ اسماعی اسما اسما اسمانا تم سب عورتیں سنو اسما تم سب عورتیں ضرور سنو اب دیکھیں یہی ہے اب اس کو سکیلا یا خطیفہ بنا دیں تم سب عورتیں ضرور سنو خفیفہ تو بن نہیں سکے گا خفیفہ تو بنے گا نہیں سکیلا بنا دیں تم تم سب عورتیں ضرور سنو اسمان نہ اسمان اسمان اسماعین اسمان عسما اسمعان اسمعنا اسمعان اسمعنان تم سب نے ضرور سنو تو ایک مت ایک مت روک روک منع یم نہ اسے تو ایک مت روک کیا ہوگا منع یم نہ اسے تو ایک مت روک تو ایک مت روک امنا نہیں منا یمنا سے کیا بنے گا امنا امنا تو ایک مت روک آگے چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور روکیں چاہیے لے آئے گا چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور روکیں تو کیسے ہوگا یمنا آگے چلیے روکنا چاہیے کہ وہ سب مت ضرور روکیں لیمنا سے ہوگا سکیلا بنائیں تو کیا بن جائے گا لیمنا لیمنا لیم نان لیم چاہیے کہ وہ سب مت ضرور روکیں لیمنا اگر خفیفہ بنائیں گے تو کیسے ہوگا لیم نان لیم لیم آ جائے گا اگر خفیفہ بنائیں گے تو ہاں جمع غائب کر ہوں وہ سب روکیں لی لیم نہ اگر خفیفہ لیم نہ آگے تم دو مت ضرور روکو تم دو مت ضرور روکو وہی ہے لیم نہ تو آگے کیا ہوگا سے یمنا منع کرنا آپ سمجھ جائیں نا منع کرنا روکنا اور تارا کا یت رکو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا ترک کرنا آپ اسے یاد رکھیں ترک کرنا چھوڑنے کے مانا ہوتے ہیں ترک کرنا تارا کا یت رکو اور منع یمن ہو منع کرنا روکنا <coughs> تم دو دو مت ضرور روکو منع یم اسے روکو تم دو مت ضرور روکو اب کیسے ہوگا تم دو مت ہاں تم دو مت ضرور روکو تو کیا آئے گا امنا سے ہے نا امنا امنا امنا امنا امنا امنا ٹھیک ہے اس کو سکیلا خطیفہ بنا دیں تو کیا بنے گا تم دو مت ضرور روکو سکیلا بن جائے گا امنان امنان امنان تم دو مزدور روکو ہو جائے گا بس آج اتنا ہی آج اتنا ہی تاکہ آپ لوگ تیاری بھی کریں اپنی تیاری بھی کریں ساتھ ساتھ وہ بھی کرتے رہیں اور اس کو بھی ساتھ ساتھ ایک کرنے والے قتل نمبر پانچ تک یہ ہو گیا مکمل ہوا ہے الحمد للہ اس کو بھی تھوڑا سا پیچھے دوڑاتے بھی رہیں باقی انشاءاللہ کل کریں گے پھر تھوڑا سا ناشتہ بھی کریں گے ساتھ ساتھ اور یہ بھی کریں گے انشاءاللہ جلدی ہی جلدی یہ مکمل ہو جائے گا جلدی ہی مکمل ہو جائے گا سر کا کام جو ہے لیکن آپ تھوڑی سی ذرا ہمت کریں تھوڑی سی ہمت کریں پھر انشاءاللہ جو ہے آگے کام آسان ہے وہ انشاءاللہ شاء ٹیکس ساتھ کا کروں گا ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا نا آپ کو ابھی اس کا اجرا تو ابھی ہم نے صحیح طرح سٹارٹ کیا ہی نہیں اجرا جو ہے اجرا تو ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہی نہیں یہ ابھی تو میں آپ کو صرف تھوڑا سا اس کو وہ کروا رہا ہوں ایک ٹچ دے رہا ہوں کہ آپ کو یاد آ جائے کہ جی کس طریقے سے یاد کرنا ہے یہ ابھی تو یاد تو کرے نا ان چیزوں کو کچھ نہ کچھ تو آ جائے پھر انشاءاللہ جب آگے اجرا ہوگا پھر انشاءاللہ کتابوں کے حوالے سے چیزیں نکلوائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کام آسان لگے گا پھر لیکن ابھی آپ تھوڑا سا ہمت کر کے جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے بات اس کو ذرا یاد کریں اس کو ضرور یاد کریں کیونکہ یہ اگر یاد نہیں ہے تو پھر اجرا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اجرا کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو چیزیں یاد ہوں یہ اگر آپ کو یاد ہوں گے پھر آگے انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا تو یہ بھی انشاءاللہ کریں گے اور ساتھ نہ آپ کا بھی ٹھیک ہے جی بس آج اتنا ہی آپ لوگ کافی کرے گا کل بھی انشاءاللہ سبق ہمارا سوا آٹھ بجے ہوگا کل بھی سبق انشاءاللہ ہمارا سوا آٹھ بجے تو جو ساتھی ہیں وہ اپنی پڑھائی وغیرہ کرتے رہیں اور اگر ساڑھے سات بجے پھر وہ نہ آئے کہ ساڑھے سات بجے ان کا اگر پڑھائی کے حوالے سے انتظار کرتے رہیں تو سوا آٹھ بجے آپ لوگ کریں ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اللہ سب کے لیے آسانیاں جی السلام علیکم